حضرت عبداللہ بن رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو مختلف ملتوں اور دینوں والے ایک دوسرے کے وارث نہیں بنتے سننے ابو داود حدیث نمبر دو ہزار نو سو گیارہ